یہ صورت البقرہ کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت روزے کے فوائد اور مقاصد اور روزے کا ایک بڑا اونچا مقام و مرتبہ اللہ نے بیان کیا ہے رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا یا ایو الناس ہاں، یا ایو الناس اتاکم رمضان شہر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه وردة الشياطين ولله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم او الصلاة والسلام یہ سنن کی حدیث جو میں نے پڑھی ہے رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا تھا اس وقت نبی علیہ سراج خام نے ایک خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگوں کا عطا کم رمضان ہو ماہ رمضان آ چکا ہے اور پہنچ چکا ہے شہر مبارکن اور یہ مہینہ جو ہے بڑی برکتوں والا ہے اس مہینے کو نبی علیہ السلام صاحب نے شہر مبارک سے ذکر کیا فرمایا عطا کم رمضان ہو شہر مبارکن رمضان تو آ چکا ہے لیکن یہ بھی یاد رکھنا یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے پھر نبی علیہ السلام شاہ ماہ رمضان کی برکتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا ابو فیہ الجن الجنہ ہے ابو ابواب الجحیم و فیہ ہے الشیاطین وق ولی اللہ کیلف شہر من خورے فقت خورم او کما کال علہ خام علم یہ برکتوں والا مہینہ جو ہے اس مہینے کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یقت فرد اللہ جل کم شیام ہو اس مہینے کا روزہ اللہ رب العالمین نے تم پر فرض قرار دیا ہے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے ماہ رمضان کا روزہ فرد اللہ عز و جل علیکم سلام ہو اللہ رب العالمین نے اس مہینے کا روزہ تم پر فرض قرار دیا ہے تم تو ابواب الجنہ اس مہینے میں جنت کے سارے دروازے رحمتوں اور برکتوں کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں لم یوگ باب کوئی ایک دروازہ بھی اللہ تعالیٰ بند نہیں رکھتا پھر آپ نے آگے رشاط رمایا وہ تو لاکو فی ابو آب اس مہینے میں جہنم کے سارے راستے برائیوں کے سارے راستے جہنم تک لے جانے والے سارے راستے سب کا دروازہ اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے فلاں بند بند کر دیتا ہے فلم منہ باب کوئی ایک دروازہ بھی اللہ تعالیٰ کھلا نہیں رکھتا پھر سے انسان کے سب سے بڑے دشمن جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے اور ہر وقت انسان کو برائی پر برائی پر ابھارتا ہے حرام کاریوں کی طرف لے جاتا ہے اور نیکیوں سے روکتا ہے شیطان مردود کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا رمضان کا ایسا بابرکت مہینہ ہے تو غلفی ہے مرادت الشیاطین اللہ تعالیٰ سارے سرکش شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے تاکہ آدم کی اولاد کو رمضان کے مہینے میں عبادت توبہ استغفار تلاوت قرآن کرنے سے روک نہ سکے اور نہ تو ان کے اوپر اور نہ ان کو گناہوں برائیوں پر آمادہ کرے پھر آخر میں نبی علیہ السلام شام نے اس حدیث کے اندر ماہ رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا اے مسلمانوں یاد رکھو ولی رسم خیر الار اس مہینے میں اللہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جو بڑی مقدس و برکت رات ہے یہ بھی رمضان کی برکتوں میں سے برکت ولی ل اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جو ہزار مہینوں کی عبادت سے اس ایک رات کی عبادت افضل ہوتی ہے پھر آپ نے ساتھ فرمایا من اس رات یعنی جو ایک رات ہے یعنی لہرت القدر کے خیر و برکت سے جو انسان محروم رہا فقط فقط اللہ ہر قسم کی بھلائی سے وہ محروم کر دیا گیا نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں ماہ رمضان کے مطابق بہت ساری باتیں بیان کر دی اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی ماہ رمضان کی برکتوں اور ماہ رمضان کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے ساتھ نمایا صحیح ان کی روایت من شام رمضان ایمان تقدم من ذنبه اے لوگوں یہ ماہ رمضان آ چکا ہے من شام رمضان ایمان شامہ غفر تقدم من ذنبه جو انسان یقین کے ساتھ ایمان اور صحیح عقیدے کے ساتھ اجر و ثواب اور اللہ تعالیٰ کی ردا اور خوشنودی کے نیت سے اس مہینے کا روزہ رکھے گا غفر ما تقدم من ذنبی تو اس ایک مہینے کے روزے کی برکت سے زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا من شام رمضان ایمان تقدم من ذنبی دنیا میں زمین اور آسمان اس کا اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں کوئی ایک غلطی معاف کرتا ہے کوئی دو غلطی معاف کرتا ہے اور تیسری غلطی ہو جانے کے بعد کوئی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا لیکن یہ رمضان کی برکت ہے رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے کہ رمضان کا جس نے روزہ رکھا اللہ یہ نہیں کہتے ہم تمہارے پچاس گناہ معاف کر دیں گے یا سو دو سو معاف کریں گے یا فلا فلا گناہ معاف کریں گے رب العالمین وعدہ کرتے ہیں وہ پیرا رہوں تقدم من دمبی اس کے پچھلی زندگی کے انگنت سارے برا گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کا مقام و مرتبہ اس کی فضیلت اور رغبت دلاتے ہوئے لوگوں کو بیان فرمایا بڑی طویل حدیث ہے اس کا ایک اس کا ایک حصہ یہ ہے آپ نے ساتھ فرمایا کل امر ابن آدم رہو امر قال اللہ تعالیٰ لوگوں انسان جتنی اعمال کرتا ہے اور جتنی نیکیاں کرتا ہے وہ سب اس کے لیے ہے وہ کرتا ہے فرشتے نوٹ کرتے ہیں ہم فرشتوں کو کہہ دیں گے اتنا اجر اس کو لکھ دو سو لیکن میرے بندو یاد رکھنا سو لو و یہ روزہ جو ہے یہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے یا تو عزت ہو یہ اپنے کھانے پینے خواہشات اور لذتوں کو روزے دار صرف میری نیتا کے لیے چھوڑتا ہے اس لیے یاد رکھو اور مانا اجزیبی روزے کا جو ثواب فرشتوں تم نہیں بلکہ میں اپنے ہی ہاتھ سے دیا کروں گا یہ روزے کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے وہ عمل جس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے دے وہ ایک عمل ہے روزہ ہے اور یہ بھی یاد رکھیں جب انسان اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے کسی کو اجر و ثواب دیتا ہے تو اس کو کا کوئی حساب نہیں کر سکتا اس کو کوئی آکڑے میں ہندسے میں عدد میں نہیں لا سکتا اسی لیے رب العالمین نے فرمایا ان نواز اجر اے لوگوں روزے داروں کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بے حساب دیتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو سکھ دل کے ساتھ اور آداب کو مضبوط رکھتے ہوئے سب کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اکول قوری آداب اب تک اللہ من کلبی ماتو لئی الحمد للہ ہی وسلام العباد الدین ملابادی نشا امباد ماہ رمضان کے مقام اور مرتبے اور رمضان کی راتوں کو اللہ تعالیٰ رمضان کی راتوں کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت والی راتیں بنانے کے لیے اللہ رب العالمین رمضان کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا کہ جس کی برکت سے قرآن پاک کا جس کی وجہ سے اللہ رمضان کا اور مقام و مرتبہ بڑھ جائے رمضان کی راتیں اور بڑی خیر و برکت والی راتیں بن جائیں اسی لیے رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن من الہدا والفرقان اے لوگوں ہم نے رمضان عید کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نادل کیا ہے قرآن کا اور روزے کا بڑا گہرا تعلق ہے دونوں آپس میں دوسرے سے مربوط ہیں دونوں آپس میں دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اس کے لیے مفصل گفتگو تو نہیں کی جا سکتی لیکن چند مثالیں ضرور دی جا سکتے مناسب ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان قرآن میں قرآن کو نادل کیا قرآن پر ذرا غور کریں تقریباً ماہ رمضان اور قرآن دونوں کا ایک ہی کام ہے رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا علیہ المستین قرآن پاک کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ پرہیز اور مستقین کو ہدایت دینے والی کتاب ہے قرآن کے متعلق اللہ نے فرمایا انہوں اللہ ذکر یہ ایک دو نہیں بلکہ پوری دنیا والوں کے لیے ذکر ہے عبرت و نصیحت کی چیز ہے رب العالمین نے فرمایا وہ ان لطی کرو اللہ کا مل اے ہمارے نبی یہ قرآن آپ اور آپ کی امت کے لیے امت کی عزت کا سرمایہ ہے اور امت کی عزت کا یہ سبب بنتا ہے تو قرآن پاک جس طرح سے ہدایت کے لیے نادل کیا گیا ہے ایسے ہی قرآن پاک نے روزے کا مقصد بیان کیا میرے دوستو لعلکم تتقون روزہ اس لیے فرض قرار دیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوا آ جائے قرآن ہماری ہدایت کے لیے نادل کیا گیا اور روزہ ہمیں متقی بنانے کے لیے نازل کیا گیا اسی لیے رب العالمین نے فرمایا اس قرآن پاک سے بھی صحیح معاملوں میں فائدہ وہ وہ اٹھائیں گے گے جو ہوں دل متقین اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو متقی بنائے اور سب لوگوں کو سب لوگوں کو قرآن پر عمل کرنے والا اور روزے کی پابندی کرنے والا بنائے قرآن اور قرآن اور روزے کا ایک بہت بڑا تعلق یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام اسلام شاہ نماز فرماتے ہیں مسنب احمد بن حمبل کے حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ نما راوی ہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صاحب نے علحص روایا کہ ربی انی مب عن الطعام والشراب ہوں سب چیلی فی قرآن منا تو نو تھیان او کما کارآم کی آمد کے دن حشر کے میدان میں روزے اور قرآن ان دونوں کے متعلق اللہ نے ساتھ روایا جب انسان ایک ایک سہارے اور اللہ تعالیٰ کی ایک ایک مہربانی کا محتاج ہوگا نہ تو کوئی ماں باپ کام آئیں گے نہ کسی کو حکومت و سلطنت کام آتی ہے اور نہ کسی کے عزیز و قادر کام آئیں گے یوم پھر مر او کی انسان اپنے بھائی سے بھاگتا ہوگا باپ اپنی اولاد کو دیکھ کر کے بھاگتا ہوگا ماں اپنے بچے سے دور کنارے کھڑی ہوگی بلا حمیم حمیما کوئی ایک دوسرے کا پوچھنے والا نہیں ہوگا ایک مسلمان اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے زندگی بھر کے اعمال کو لے کر کے حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب شروع کرے گا اس لیے میں نبی رحسوا صاحب فرماتے قرآن ایک طرف سے قرآن آتا ہوا نظر آیا روزانہ آتا ہوا نظر آیا اور دوسری طرف سے قرآن آیا نبی علیہ صاحب فرماتے ہیں دونوں قرآن اور قرآن اور شیام یہ دونوں آئے اور آدمی کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کے لیے قرآن اور روبا ایسے ہی بنا دے جب رب کے سامنے کھڑے ہوں ماں کام نہیں آئے گی باپ کام نہیں آئے گا عزیز و قاری نہیں پوچھنے والے ہوں گے انسان کی فیکٹریاں بڑے بڑے کارخانے حکومت اور سلطنت سب کے سب مٹ جائیں گے ایسے موقع پر انسان کے پاس اس کا روزہ اور اس کی نماز آ رہی ہے رب العالمین نبی سب فرماتے ہیں رب العالمین جب بندے کا حساب لینے لگے گا تو لئی سبئی نہ ترجمان اللہ یہ بھی نہیں اجازت دے گا کہ ہمارے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا تیسرا شخص موجود ہو اللہ یہ بھی نہیں پسند کرے گا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اتنے میں رب نے کرم کیا رب نے مہربانی کی ایک طرف سے روزہ آیا روزہ پہنچتے ہی یا کہتا ہے یا ربی بھی انسیام اے اللہ یہ بندہ جس کا آپ حساب لے رہے ہیں جو پریشان حال آپ کے سامنے کھڑا ہے انس شیام میں زندگی بھر کا اس کا روزہ ہوں جس نے مجھے حق جو مجھے رکھا تھا یا رب یار اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جو دن بھر جس کو دن بھر میں روزے کے ایام میں دن بھر کھانے سے پینے سے پوری کرنے سے ہر اس چیز سے ہم نے اس کو محروم کر رکھا تھا جس سے آپ نے منع کر دیا تھا یہ صرف آپ کی رضا کے لیے بھوکھا تھا پیاسا تھا ہم نے ساری چیزوں سے محروم کر رکھا تھا سے تھی رب العالمین آج میں اس کی آپ کے سامنے سفارش کرتا ہوں میری صفات قبول کیجیے اور اللہ تعالی حساب کتاب بند اور اس کو جنت میں داخل کر دیں میری صفات کو قبول کر لیں نبی علیہ صاحب ساتھ نماتے ہیں ابھی روزہ بند ہوا اپنی زبان بند کیا اور روزے نے اپنی بات مکمل کی دوسری طرف جو قرآن کھڑا ہوا تھا قرآن کھڑا ہو گیا اور کہا اتنی ان قرآن اے اللہ میں آپ کا کلام ہوں میں قرآن پاک ہوں میں آپ کی کتاب ہوں اے میرے بندہ جو آپ سامنے کھڑا ہوا ہے منا تو ہوں نو میں بھی نہیں میں نے رات میں اس کو سونے سے روک رکھا تھا یہ قیام میں تحجد میں پڑھ رہا ہے مجھے تلاوت کر رہا ہے میرا مطالعہ کر رہا ہے میرا مجھے سن رہا تھا میں نے رات بھر آرام کرنے سے اسے منع کر رکھا تھا سے نہیں تھی اللہ میں آپ کا کلام قرآن پاک ہوں جس کو زندگی میں اس نے پڑھا ہے میں سفارش کرتا ہوں میں سفارش کرتا ہوں اس کے حق میں نبی فرماتے ہیں جیسے روزے نے روزے اور قرآن نے اپنی بات مکمل کیا دونوں خاموش میں رب العالمین نے فرمایا جو ہم تم دونوں کی بات قبول کر کے اسے تمہارے حوالے کر دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ایسے ہی قرآن و سیاح ہمارے لیے سفارش کرتا ہوا آئے میرے بھائیوں رمضان کے مہینے میں ایسی روزے پر استفانہ کرو کس سے قرآن کی تلاوت کرو قرآن پڑھو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن ترتینا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے اطمینان کے ساتھ خود قرآن کی تلاوت کرو یہ قرآن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح مسلم کے حدیث ہے آج فرمایا اکرا قرآن قرآن پڑھا کرو مل کی نامت شفیع قرآن اپنے پڑھنے والے والے کی قیامت کے دن شفا کرتا ہوا رب کے سامنے حاضر ہوگا یہ بڑی خوش نصیبی ہے دن میں قرآن ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے رات میں تراویح کی نماز ہے قیام ہے اسی طرح سے ہاں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں نبی رہے سامنے صاف رمایا من کام اور رمانہ ایمان غفر پیرا ما تقدم من ذمی جو انسان ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے جگ کر کے عبادت کرتا ہے توبہ ذکر اذکار تلاوت قرآن ان تمام چیزوں میں جو انسان رات گزارتا ہے وہ قیام لیل کی برکت سے وہ فیرا ما تقدم من ذمبی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہے یہ تراوی کی نماز یہ کہ رمضان کی راتوں میں عبادت کرنا جگ کر کے تلاوت قرآن میں مشغول ہونا اور اللہ تعالیٰ کے مرضی کے اعمال کرنا یہ بہترین عمل ہے لیکن دن میں اگر ہمارے پاس ٹائم ہو تو روزہ ہے بھوک لگتی ہے سونے میں گزر جاتا ہے اور آج جو ہے دوستوں کے ساتھ کھیلنے یا دنیاوی چیزوں میں گزر جاتی ہے اور رمضان آیا اوپر سے چلا جاتا ہے ہم رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اٹھاتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو ماہ رمضان میں بڑھ چڑھ کر عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے روزہ بھی رکھنے کی توفیق دے اور روزے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں رات کی عبادت کی بھی توفیق دے ماہ رمضان کے ایک ایک لمحے جو ہر ہر لمحہ برکت والا ہے اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کے توفیق نصیب فرمائے ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ آپ کے حکام اور عمرہ کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما ان سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا ہے ان سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا ہے اور امت اور قوم کے لیے ملت کے لیے لیے بھلائی ہے اللہ تعالیٰ ہر برے کام سے ان کو ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے اللہ رب العالمین ہم جہاں رہتے ہیں اس ملک کو کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے ہر قسم کے جنگ و جدال سے فساد سے برائیوں سے منکرات سے مار پیٹ جھگڑے لڑائی سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو محبوب رکھے اور دنیا کے اندر جو بھی ہمارے مسلم بھائی ہیں مسلم ممالک ہیں یا جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو امن و امان اور آفیت نصیب فرمائے اور اللہ رب العالمین دنیا میں جہاں بھی ہیں ہمارے مسلمان بھائی ان کی مدد فرمائے اللہ